یہ خوف ہے اتنا خوف ہے اپنے اعمال سے کہ کہیں وہ جہنمی میں ہی نہ ہو یہ ہے یہ ہے کہ اپنے عمل سے اپنے عمل سے اتنا خوف اور اللہ تعالی سے ایسی امید اس لیے اپنے عمل سے تو کوئی بخشا نہیں جائے گا بخشا تو فضل سے جائے گا لیکن عمل کا کشکول بھی ہونا چاہیے آج جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس اقبال کا شعر یاد کر لیا انہوں نے دو چار حالانکہ اس کے کے کہنے مقاصد اور تھے ایک پیر صاحب سے جا کے ہمارے دوست نے پوچھا خود بتایا کہ نماز نہیں ہوتی یہاں پہ خانقاہ ہے نماز نہیں ہوتی حضرت والا کے مدرسے میں بھی آ کے فیروز بھائی بتاتے ہیں کہ ایک صاحب ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں فیروز بھائی کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا کہ نیا آدمی ہے کیا تلاش کر رہا ہے پوچھا کیا کیا کس کو دیکھ رہے ہیں کہا کہ یہ خانقاہ ہے کہا جی خانقاہ تو ہے یہاں پہ کہا تو یہاں قبر کہاں ہے کہا یہاں پہ قبر نہیں ہوتی یہاں زندہ پیر ہوتے خانقاہ کے ساتھ قبر کو ضروری سمجھا جاتا ہے مردوں سے فیض زندوں زندوں سے کے پاس جائیں گے بھی نہیں کہ وہ تو اعمال کی اصلاح کریں گے مردے جو ہے وہ تو بےچارے وہ ان سے مانگ رہے ہیں جا کے خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے اولیاء کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالی کی محبت حاصل کی جاتی ہے نہ کہ اولیاء اللہ سے اولاد مانگی جاتی اولیاء اللہ کے تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ کا تعلق ملنا بھی بہت مشکل ہے اگر محال نہیں تو قریب المحال ضرور ہے مشکل ترین ضرور ہے جیسے بغیر کالج اور یونیورسٹی اور بغیر بغیر میڈیکل کالج میں جائے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا بغیر انجینئرنگ کالج میں جائے کوئی اگر نہیں جاتا ہے تو وہ انجینئر نہیں بن سکتا خود سے پڑھ کر جس طرح یہ قریب المحال ہے ناممکنات میں اسی طرح بغیر کسی اولیاء اللہ کے قلم لگائے ہوئے اللہ والا بننا بھی قریب قریب ایسا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں کیا اللہ تعالیٰ بغیر شادی کے اولاد نہیں دے سکتے کیوں جناب دے سکتے ہیں نا اور دیا ہے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا ساری قوم نے الزام لگایا ہے مریم ہم تجھے ایسا نہیں سمجھتے تھے تو تو بڑے نیک خاندان کی تھی آل عمران کو تو نے بدنام کر دیا یہ کیا کیا مریم تو نے جب بچہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے انہوں نے کہا اس سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھتے ہو انہوں نے کہا یہ بچہ کہے گا جو گہوارے میں ہے جو گود میں انہوں نے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اس بچپنے میں جوان زبان دی اور گویائی عطا کی انہوں نے قولا انی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حالت میں کہا شیرخاری کی حالت میں جب پیدا ہی ہوئے تھے ایک دو چار دن کا بچہ بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی کتاب مجھے کتاب دی جائے گی دی گئی یا دی جائے گی تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں بغیر بغیر شادی کے اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتے ہیں آج بھی مانگا جائے پھر بغیر شادی کے اولاد کوئی نہیں مانگتا بغیر نوکری اور کاروبار کے رزق کوئی نہیں مانگتا بغیر استاد کے علم جانتا ہے نہیں آ سکتا تو بغیر بغیر اللہ والوں کے کیسے اللہ والا تعلق مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس طرح ان سب چیزوں میں ذرائع ذرائع یہ صرف ذرائع ہیں یہ مقصود نہیں ہے مقصود تک پہنچانے والی چیز ہے مقصود علم ہے استاد ذریعہ ہے مقصود پیسہ ہے کاروبار ذریعہ ہے مقصود اللہ ہے اللہ والے ذریعہ ہے جس طرح جس طرح بغیر شادی کے اولاد نہیں ہو سکتی بغیر رزق جو ہے بغیر کاروبار کے رزق نہیں ملتا بغیر نوکری کاروبار کے کسی پیشے کے بغیر اسی طرح تعلق اللہ بھی بغیر کسی اللہ والے کی پیوند لگائے ہوئے ایسا بہت شاز و نادر کوئی قصہ ہے کہ جہاں مل گیا اور اتنی بڑی ولایت مل گئی علم ہو جانا اور ہے ایک حد تک نیک ہو جانا بھی اور ہے لیکن لیکن ویسا تعلق ما اللہ ملنا ابھی دو چار دن پہلے کی بات ہے میرے پاس آ گئے ایک ساتھ پریشان بات سمجھ میں آ رہی ہے مائک سے تو اور آواز خراب نہ ہو جائے سمجھ میں آ رہی اندر کے لیے تو یہ اس دروازے کو بند کر دو تاکہ یہاں اس کی گونج نہ آئے صحیح تو اور قریب آ جائیے سر قریب اور قریب آ جائے ہاں عثمان یہاں آ وہ آ کے یہی پریشانی کا رونا رونے لگے مجھے مزہ نہیں آ رہا عبادات میں پہلے خچرو میں وہ بہت مزہ آتا تھا اب بالکل مزہ نہیں آ رہا میں چاہتا ہوں ایسے اللہ کو یاد کریں تو ایسی کیفیت ہو میں نے کہا یہ تو آپ کا چاہنا ہے نا اللہ تعالیٰ کا چاہنا یہ ہے کہ بندہ عمل کرتا رہے بندہ عمل کرے جس طرح مقصود پیسہ ہے مقصود دکان یا نوکری میں دل لگنا نہیں ہے نوکری میں کس کا دل لگتا ہے ہر دوسرے دن جی چاہتا ہے چھٹی کرنے کا لیکن پیسہ ہے نا اس کے جاتا ہے مقصود حاصل ہے پیسہ مل رہا ہے مہینے کی تنخواہ مل رہی ہے دل لگے نہ لگے مقصود حاصل ہے تو دل لگے نہ لگے اعمال میں اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے ثواب اور نیکی بھی مل رہی ہے مقصود حاصل لیکن ہم نے مقصود سمجھا وہ اکیلا کیونکہ چل رہا ہے وہ مخصوص سمجھتا ہے کہ کیفیات ایسی ہونی چاہیے ہر وقت بس اللہ تعالیٰ سے خاص لو لگی ہو تو صحابی سے آپ نے فرمایا حنزلہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی ویسا بھی ہو سکتا ہے کبھی تو خوب مزہ آئے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ عرش آدم سے ڈائریکٹ رابطہ ہے اور کبھی ایسا لگے گا کہ جیسے ہمیں کوئی ہمیں کوئی مزہ کوئی مزہ ہی نہیں ہے زندگی میں نہ زندگی میں نہ میں کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ اس طرح آزماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے عبد الطیف ہے یا عبد الطف ہے اگر عبد اللطیف ہوگا تو وہ خواجہ صاحب کے شعر پر عمل کرے گا کہ کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پر ہو کیوں تیری نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے فقیر دیکھیے کتنے دروازوں میں صدا لگاتا ہے ہر جگہ سے مل جاتا ہے کچھ نہ کچھ اکثر تو دروازہ ہی نہیں کھلتا کوئی دروازہ کھول کے جو کہتا ہے کہ معاف کرو بابا دروازہ بھی کھلا پھر بھی کچھ نہیں ملا وہ شاہج و نادر ایسا ہوتا ہے سو میں دو چار دس آدمی جو کچھ دے دیتے ہیں پھر بھی اس کا کام صدا لگانا ہے کھولیں وہ یا نہ کھولیں در اس پر ہو کیوں تیری نظر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے وہ صدا لگانا ہمارا کام ہے ہم فقیر ہیں ہم صدا کے فقیر ہیں اور صدا لگانا ہمارا کام ہے ہاں جی۔ ان دونوں صدا کے معنی میں فرق ہے ایک صدا سین سے ہے اور ایک صدا سعد سے ہے ہم صدا کے فقیر ہیں یعنی سین کے اور صدا لگانا سعد سے یعنی یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کرنا یہی ہمارا کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں فقیر رجسٹرڈ فرما دیا ہے یقین نہ آئے تو دیکھیے قرآن کریم یا الناس اے تمام کے تمام لوگوں انتم الفقراء اللہ تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو رجسٹرڈ کر دیا سب فقیر ہو فقیروں کا کام مانگنے سے بنتا ہے حضرت والا فرماتے تھے فقیروں کا کام مانگنے سے بنتا ہے اور حضرت والا یہ بھی فرماتے تھے کہ دنیا کا فقیر اپنے پیالے کو رکھ کے سوتا ہے کشکول کہیں پر اب رات کے اندھیرے میں بجلی نہیں ہے پہلے زمانے میں تو بجلی ہوتی نہیں تھی رات کے اندھیرے میں کہاں ڈھونڈے گا لیکن ہمیں فقیر کیونکہ رجسٹرڈ کر دیا ہمیشہ کا فقیر بنایا پیالہ ساتھ دے دیا پیالہ ساتھ میں دے دیا جیسی اٹھے رات میں کچھ تلاش نہ کرنا پڑا دونوں ہاتھوں کو ملایا اور پیالہ ہو گیا بندے نے یہ عرض کیا ہے حضرت والا کے ملفوظ کو کہ ہم فقیروں کو بھلا کشکول کا کیا احتیاج ہم فقیروں کو بھلا کشکول کا کیا احتیاج دونوں ہاتھوں کو ملایا اور پیالہ ہو گیا دونوں ہاتھوں کو ملایا اور پیالہ ہو گیا یہ پیالہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ دیا فقیر تو بنا رہے ہیں فقیر کے لیے پیالہ بھی تو ضروری ہے جب اٹھو جب ہاتھ پھیلا لو یا اللہ رات کو آنکھ کھل جائے ساڑھے تین بجے چار بجے دو بجے اسی وقت جو ہے مانگ سکتا ہے آدمی وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے مانگنے کے لیے وضو کرنا بھی شرط نہیں ہے کلی کرنا بھی شرط نہیں اسی حالت میں مانگ لے استغفار تو کر سکتا ہے آدمی جو قوم دو دو دو وجہ طریقے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا نمبر ایک جب تک آپ موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک ہے میرے نبی آپ موجود ہیں ان کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک میرا عذاب نہیں آئے گا اور دوسرا یہ کہ جب تک یہ لوگ آخر رات میں استغفار کرتے رہیں گے میرا عذاب نہیں آئے گا لہٰذا آخر رات میں اگر روزانہ نہیں اٹھنا ہوتا کبھی آنکھ تو کھلتی ہے کبھی پانی پینے کے لیے کبھی ایکسپورٹ کے لیے کبھی امپورٹ کے لیے دونوں چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی حضرت میر صاحب کو ڈاکٹر نے بتایا جب بیمار تھے تو کہتے تھے یہاں تو دیکھو ناپ کے پیو اور اور پھر پھر کہتے کے کے ناپو <laughs> ناپ پیو اور پیشاب بھی نپتا ہے مریضوں کا کہ کتنا پیشاب نکلا ان پٹ کتنا ہے آؤٹ پٹ کتنا ہے دونوں چیزیں ناپو ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں چیزیں ناپو تو تو سوتے سے آنکھ کھل گئی اب اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا یاد کر لیا پھر سو گئے کوئی بات نہیں اگر آنکھ کھل گئی صحیح سے اور جانا ہی پڑ گیا واش روم اور حاجت اور تقاضے کے لیے اگر اگر اور ہمت کر سکے آدمی تو تھوڑا سا ہمت کر کے وضو کر لے دو چار رکت پڑھ کے پھر توبہ کر لے دعا مانگ لے اگر نہیں ہمت ہے اسی حالت میں توبہ کر لے کوئی حرج نہیں استغفار کر لے استغفر اللہ ربی من کلی زمبی ہوں تھوڑے سے الفاظ کو بھی دیکھیں ہم کیا رہے ہیں ہم تو بس منہ سے نکالتے ہیں توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ استغفار استغفر اللہ دونوں کانوں کو چھو رہے اور پھر وہی کام کر رہے ہیں دیکھیے صاحب کیسا بے حیائی کا زمانہ ہے حضرت والا فرماتے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں دکھا بھی رہے ہیں اور جو ہے اور جو ہے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ یہ جو ہے شیطان اس پر ہنستا ہے کہ دیکھو خود بھی گناہ کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے سمجھ رہا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں فوراً وہاں سے ہٹ جائے ان عن توبہ کی شرائط میں سے گنا فوراً چھوڑ دے فوراً چھوڑ دے بال انگریزی رکھنا چھوڑ دے گال کو فارغ البال کرنا چھوڑ دے گال پر سرکار کا سبزہ اگائے کل ہی ہم نے اپنے ایک محلے کے نمازی کو سپرد خاک کیا جا کے دیکھیں قبرستان میں کیا حالت ہے رات کے وقت میں اندھیرے میں سب پڑے ہیں کبھی جانا چاہیے اسی لیے قبرستان کبھی تنہائیوں میں چلے جائیں ایک دو دوست کو لے کے صبح فجر کے بعد رات میں جاتے ہوئے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے لیکن اگر دو چار دوست ہوں رات میں بھی چلے جائیں اور ایسے قبرستان میں جہاں ٹوٹی قبریں بھی ہوں پھر پتا چلے گا کیا ہوتا ہے یہاں پر فرمایا میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں تمہیں قبر کا عذاب بتا دوں تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو کے جا کے پھر تھوڑا سے تھوڑی سی ایمان میں ارتعاش اور تھوڑی سی ایمان میں گرمی ضرور آتی ہے کہ واقعی ہمیں یہاں پہ آنا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا لائٹ بھی نہیں ہے سب اپنے اپنے ایمرجنسی لائٹ لے کے جاتے ہیں بتائیے ہمیں بھی جانا ہے میں نے وہاں ایک منٹ کا یہی بیان کیا مختصر کہ ہمیں بھی ہم سب کو یہیں پر آنا ہے لہذا داڑی منڈانا اور کٹانا چھوڑ دیں کوئی وقت ہے مقررہ زندگی کا ویزا نامعلوم المیاد نا قابل توسیع ہمارے حضرت والا کے ملفوظات ہیں زندگی کا ویزا نامعلوم المیاد عمرے کے لیے جاتا آدمی ایک مہینے کا ویزا ہے چودہ دن سے زیادہ رہ نہیں سکتا اگر رہنا ہے درخواست کی چلو بھائی سات دن بڑھ گیا لیکن زندگی کے ویزے میں یہ سب چیزیں ہیں زندگی کا ویزا نامعلوم نا قابل توسیع ایکسٹینشن کچھ نہیں ہو سکتا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا ذرہ برابر بھی بڑھ نہیں سکتا جو ہو گیا وقت بس لا لاستہ ذرہ برابر اس میں جو ہے بڑھوتری نہیں ہو سکتی زندگی کا ویزا نامعلوم المیاد ناقابل توسیع پھر کسی کو بھی کسی وقت جانا پڑ سکتا پھر کیا ہوگا اکبر نے کہا ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے ہاں۔ تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے پھر وہاں پتا چلے گا کیا امال لے کے آیا مر ربو کا جب پوچھا جائے گا ماں دینو کا بس ہمیں تو ہمیں تو بس غیروں کو رخ خوش رکھنا آتا تھا دنیا والوں کو کہ اگر ہم نے داڑھی بڑھا لی لوگ کیا کہیں گے حضرت نے فرمایا تم بھی تو لوگ ہو تم کوئی لگائی تو نہیں ہو لگائی لوگوں سے تو لگائی ڈرتی ہے تم کیوں لوگوں سے ڈرتے ہو تم بھی تو مرد ہو ہمارے فیروز بھائی بھی عجیب عجیب لطیفے سناتے ہیں یعنی ایک دو ہجڑے جا رہے جا رہے تھے کئی والی بات ہے جا رہا تھا رہی تھی کرنا مشکل دونوں میں سے ایک جو ہے دونوں میں سے ایک ایک گر گیا یا گر گئی درمیان کہے کہ گر گئے تو اس نے اٹھایا اور اٹھا کے اس نے کہا کہ اٹھ مرد بن مرد بن میری بہن میری بہن اور مرد بن تو دونوں چیزیں ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا مرد والا نے دکھایا امریکہ کے سیاح کو جو افریقہ آیا ہوا تھا صحبت میں رہنے کے لیے دوستی تھی انہوں نے بلا لیا آؤ ایک اللہ والے آئے آگے داڑھی نہیں تھی حضرت والا نے دیکھو یہ شیر ہے دیکھو شیر ببر ہے اس کی داڑھی بھی ہے اور پٹے بھی ہیں اس کے برابر میں شیرنی ہے بتاؤ تم شیر بننا چاہتے ہو شیرنی چاہتے ہو شیرنی کی داڑھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبوبہ اور اور مرد کو عاشق بنایا ہے ہم مرد جو ہے آج عورت بننے کے اور محبوبہ بننے کے چکر میں پڑا ہو اللہ تعالیٰ نے مرد کو عاشق بنایا ہے اور اس کا عاشقوں کا چہرہ الگ ہوتا ہے اور محبوباؤں کا الگ ہوتا ہے لہذا عورت ہو کر مرد بننا یہ علامات قیامت میں سے مرد ہو کر عورت بننا آج معاملہ الٹا چل رہا ہے معاملہ الٹا چل رہا ہے ادھر جو ہے بال چھوٹے کرائے جا رہے مردوں کی طرح فیشن اختیار کیا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے بال لمبے رکھ کر پونی باندھ لی جاتی پونی باندھ لی جاتی آگے سے جا کے دیکھنا پڑتا ہے کون سی مخلوط ہے اب یہاں نہیں ملتا کوئی شخص بھی سادہ وفاق المدارس کے صدر مولانا قاری حنیف ملتانی بیٹھے تھے جب میں نے یہ شعر سنایا تو خوش ہوئے وہ کہ اب یہاں نہیں ملتا کوئی شخص بھی سادہ مادہ پرستی نے کر دیا ہمیں مادہ مادہ پرستی نے کر دیا ہمیں مادہ اور کر کے سرجری دادی بن رہی ہیں شہزادی کر کے سرجری دادی بن رہی ہیں شہزادی بال کر کے کالے اب نوجواں بنے دادا دانت ٹوٹ رہے ہیں اور بال کالے کیے جا رہے ہیں بال کر کے کالے اب نوجوان بنے دادا اور جینس جب سے پہنی ہے شی بھی لگ رہی ہے ہی دیکھیے جدید دور کا جدید شاعر اور شاعری آپ کے سامنے بیٹھا ہے شاعر کہیں آپ کو تلاش کرنے جانا نہیں پڑے گا جی، جینس جب سے پہنی ہے شی بھی لگ رہی ہے ہی اور بال چٹیا کروا کر نر بھی بن گئے مادہ بال چٹیا کروا کر نر بھی بن گئے مادہ حضرت ثانی رحم اللہ تعالیٰ کے ملفوظات میں کہ ایک گاؤں میں ایک گورنر آیا تو وہ ایک گاؤں کا دیہاتی بہت دور سے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا کہ یہ گورنر آ گیا پھر اس نے آ کے کہا بہت اچھی طرح سلام کیا اس کو اور بہت جوشیلے انداز میں ملا کہ پہلے جو بھی آتا تھا ٹر ڈاکٹر ڈپٹی کلکٹر ماسٹر سب کے ساتھ ٹر لگا ہوتا تھا آج گورنر آیا ہے یہ نر کا بچہ ہے اس لیے میں ملنے آیا ہوں گورنر نر ہے نا اس کے ساتھ لگا ہوا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نر بنایا تو نر کو نر کی طرح ہونا چاہیے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے یہ مزہ اور لیکن اللہ کا شکر ہے اوپر بیٹھنے سے نہ کوئی نہ کوئی بڑا ہو جاتا ہے اور نہ اوپر بیٹھنا کسی کی فضیلت کی دلیل ہے حضرت والا فرماتے ہیں جب اوپر بیٹھو تو یہ سمجھو کہ اوپر والا پلڑا خالی ہوتا ہے نیچے والے پلڑے میں وزن ہوتا ہے اوپر پانی کا بلبلا ہوتا ہے نیچے موتی ہوتے ہیں بلبلے کی کیا حقیقت ہے موتی کے مقابلے میں لہذا کسی کو حقیر سمجھنا ناجائز اور حرام ہے اس لیے میں یہ بات پہنچاتا ہوں ابھی ساکران میں ہم نے پچھلا پچھلا جمعہ پڑھایا جمعہ کا مجموعہ تو ایسا ہی ہوتا لیکن ظاہر تو ہمیں تو یہ بات پہنچانی ہے فرمایا شرماؤ نہیں کھلے ہوئے گناہ پر کھلی ہوئی نکیر کرنا یہ علماء کا فیصلہ فقہ کا قاعدہ ہے چھپے ہوئے گناہ پر چھپی ہوئی نہیں کسی کو کھڑا کر کے بے عزت مت کرو یہ جائز نہیں ہے لیکن عمومی گناہ جو ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ یہ گناہ ہو رہا ہے یہ چھوڑ دینے سے یہ اس کی نکیر ختم کر دینے سے گناہ ختم نہیں ہو جائے گا لہذا کسی کو حقیر سمجھنا مقصود ہے ہی نہیں سب ہمارے بھائی ہیں اور نہ جانے کس کس کی عمل پہ مغفرت ہو جائے یہ بھی ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارا ڈھانچہ ہمارا اسٹرکچر تو سنت اور شریعت کے مطابق ہونا چاہیے یہ تو ہمارے یہ ہماری ذمہ داری اگر ہم نہیں بتائیں گے میں نے وہاں پہ عرض کیا ہم نہیں بتائیں گے تو ہمارا گریبان پکڑا جائے گا وہاں پر اور پکڑنے والے آپ ہی لوگ ہوں گے شعر و شاعری تو کرتے تھے علمی مذاکرے بھی کرتے تھے یہ نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے آج نہیں بتا رہے ہیں اوپر بیٹھنے والے بھی اللہ اللہ کیونکہ والوں کی صحبتیں نہیں اٹھائیں ڈرتے ہیں کہ اگر سود کی ممانعت بیان کی تو صدر صاحب کمیٹی کے اور سیکرٹری صاحب تو سودی آمدنی پہ چل رہے ہیں ہماری نوکری تیل ہو جائے گی حضرت مولانا مدر صاحب نے ایک جگہ جا کے یہ بیان کیا داڑھی پر اور ہاں، پورا بیان داڑھی پہ تھا تو وہاں کے صدر صاحب نے جو ہے ان کی ان کی داڑھی نہیں تھی امام صاحب کو بیان کے بعد ان کو ان سے مسافہ کیا اور ہاتھ پکڑ کے رکھا کہ چلیے مولانا کے پاس وہ سمجھے لو اب مولانا سے میری شکایت کریں گے میری نوکری گئی مولانا شکایت کی انہوں نے کیا شکایت کی کہ مولانا آپ آپ حضرت کے بیٹے ہیں آپ نے پہلی دفعہ اس گناہ کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان مولانا نے اتنے عرصے سے ہمیں نہیں بتایا کہ داڑھی کا کٹانا گناہ ہے اور بڑھانا واجب ہے بتائیے اتنے عرصے کٹانے کا گناہ کس کو ہوگا تو یہ بتانا ہمارے ذمے ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں ورنہ کل کو ہم سے پوچھو گی کہ تمہیں ممبر دیا گیا تھا تم نے حقائق نہیں بتائے تاکہ لوگ زیادہ بیٹھیں مجمع اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے مجمع اکٹھا کرنا مقصود ہو تو پھر گانے کی طرف سے ناطے پڑے اور تھوڑی سی میوزک بھی ڈال دیں اور مجمع اکٹھا ہو جائے گا مجمع اکٹھا کرنا مقصود ہی نہیں ہے الحق و مرن حق تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے لیکن حقائق کو سامنے لانا چاہیے اس لیے کسی کو حقیر سمجھنا ناجائز اور حرام ہے اور لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانا یہ واجب ہے اگر ہم نہیں سنائیں گے تو فرمایا سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی ہرا بھرا رہے اسی لیے دین کے خدام ہرے بھرے رہتے ہیں اسی لیے اکثر مولوی موٹے تازے ہوتے ہیں دین کا پیغام پہنچاتے ہیں نا مولانا ابراہیم صاحب فرمانے لگا کے پوتے کہ آج کا مولوی زیادہ کھا کر تو مر سکتا ہے فاقے سے نہیں مر سکتا سر سبز آپ علیہ صلاح السلام کی دعا ہے و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات سنے اور آگے پہنچائے تو ہم وہی بات تو پہنچا رہے اللہ وقف شوارف داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچو کو کترواؤ پیغام نبوت کا یہ امت کو سناؤ اب کفر کے ملعون طریقوں کو مٹاؤ اب کفر کے ملعون طریقوں کو مٹاؤ سرکار کی صورت کی طرح شکل بناؤ پیغام نبوت کا یہ امت کو سناؤ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ اور کہہ دو کہہ دو شہ بتا کے گدا ہو کے نہیں ہو کہہ دو شہ بتا کے گدا ہو کے نہیں ہو سرکار دو عالم پہ فدا ہو کے نہیں ہو تو معاشق محبوب خدا ہو کے نہیں ہو گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ بتائیے زمانے کے عاشق ہیں یا سرکار کے عاشق ہیں تو پھر کس بات کا ڈرنا کیسا آج ناجائز محبتیں کرتے ہوئے لوگ نہیں ڈر رہے ہیں گناہ کرتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہیں غیروں کے طریقے پہ چلتے ہوئے پانچا لٹکانے ٹائی پہننے پر اور اور بال انگریزی رکھنے پر کسی گناہ پر کوئی نہیں شرما رہا ہے یہاں تک کہ عشق با... ناجائز عشق بازی اور ناجائز کاموں سے نہیں شرما رہے ویڈیو کیسٹ والا شرماتا ہے وہ ببانگی دہل کام کر رہا ہے اور ہم دین کی بات سناتے ہوئے شرمائے دین پر عمل کرتے ہوئے شرمائے یہ کیسی بات ہے ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں ہمارے بھائی طارف صاحب فرماتے ان کی سنت پہ چل کر نہ شرماؤں میں اے خدا مجھ کو ایسی حیا چاہیے یہ ہے حیا کہ سرکار کی سنت پہ چلنے میں شرم نہ آئے بلکہ نہ چلنے میں شرم آئے کہ یا اللہ اور مانگے اللہ تعالیٰ سے یہ ٹھیک ہے ہمیں بھی معلوم ہے آپ یہ کہیں گے تم تو خانقاہ میں جاتے ہو مسجد میں رہتے ہو گھر میں رہتے ہو شعر و شاعری کا ہی کام ہمیں تو ماحول میں جانا پڑتا ہے جاتے ہو وہاں پہ لیکن اللہ کا شکر ہم بھی گئے ہیں اٹھارہ سال میں نے بھی جاب کی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں مسجد میں میں ہی امامت کرتا تھا اور جو ہے اللہ کا شکر ہے لوگ ہماری بات سنتے تھے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے ہم تو چھانے کی کوشش کریں نا کسی اللہ والے پہ عشق حاصل کریں تو جگر کہتے میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے یا انسان کا کمال نہیں ہوتا وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گئے جب ان کی محبت چھا جاتی ہے تو انسان زمانے پہ چھا جاتا ہے صحابہ اکرام کیسے چھائے تھے صحابہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی یہی ٹیکنالوجی تھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیکنالوجی صحابہ کے پاس تھی سن لیا وہ عمل میں لے آئے بس صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی حکمرانی ایسی عطا فرمائی کہ بارہ سو سال تک اس حکومت پر ہم نے حکومت کی ہے جب انتہائی نالائق ہو گئے واپس لے لی گئی تم اس لائق نہیں ہو تم اس لائق نہیں ہوگا تمہیں حکومت دی جائے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو کہ پھر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو جہاد کریں گے ہمارے تو بس میں نہیں ہے بھائی ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے قومن جبارین جین یہ بڑی بڑی طاقتور قوم ہے ہم اس کے سامنے نہیں آ سکتے ایسی بات کرتے ہیں مولانا آپ یہ آج کے دور میں ایسی بات کرنا ہے ارے بھائی آج کے دور میں ہمیں تو ہر دور میں وہی بات کرنی ہے جو حقائق ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں یہ اس بات کو بھی مانگیں اس رات کو اٹھ کے آدمی یہ تو مانگ سکتا ہے یا اللہ آپ نے تو خود فرمایا خلیق انسان ضعیفہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے یا اللہ میرے ضوف کو ذوف کو ایمان کے ذوف کو آپ طاقتوری سے تبدیل فرما دیجیے آپ ہمیں آپ ہم پر شفقت کی رحمت کی نظر ڈال دیجیے ہمارے دل سے نکل جائے آپ کی محبت کا جھنڈا ہم ہر جگہ لہرا دیں اسمبلی کا ممبر آیا حضرت والا کے پاس یہ ہیں اللہ والوں کے قلوب جو کسی سے مرعوب نہیں ہوتے اس کو بھی حضرت والا نے فرمایا کہ کس سے ڈرتے ہو اسمبلی والوں سے ڈرتے ہو اسمبلی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جھنڈا لہرا دو داڑھی بڑھاؤ شرماؤ مت مر کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے یہی چیزیں کام آئیں گی اور فرمایا داڑھی تو جب بڑھاؤ گے جب بڑھاؤ گے یہ پانچا بھی اوپر کرو اس نے اوپر کیا باہر آ کے مولانا مدر صاحب سے کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایسا اللہ والا تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے اور دیکھیے تو اللہ والے کس لیے کرتے بھی ان کا کیا فائدہ ہے پیسے ملنے کے لیے دوسرا مسلمان کامیاب ہو جائے سارے مسلمان کامیاب ہو جائیں آج اگر مسلمان بتائیے سات ارب تقریباً دنیا میں لوگ ہیں تقریباً سات ارب اس میں سے تقریباً مشکل سے ڈیڑھ پونے دو ارب مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں سب جہنم میں جا رہے ہیں اگر مسلمان واقعی پورا مسلمان ہو جاتا تو کروڑوں نہیں اربوں میں انشاءاللہ لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے لیکن مسلمان خود ہی بیچارہ پریشان اور پریشان کیوں ہے دوسروں دوسروں کے کے کے کے راستے راستے پہ چل چل پریشان پر غیر کے راستے پر چل کر آج مسلمان پریشان اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلتا تو کبھی پریشان نہ ہوتا سنت کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور جنت کے راستے میں پریشانی کیسے ہو سکتی جنت کے راستے میں پریشانی نہیں ہو سکتی جائیں گرمیوں کے دن میں تین تلوار کراس کریں گے تین تلوار کراس کریں گے پانی کی ٹھنڈک آنے لگے گی جیسے جیسے آگے, آگے جائیں گے اور ٹھنڈک آئے گی تو اس راستے پہ جو قدم رکھتا ہے اس کو یہیں سے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے ملا علی خاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولیمن خوفا مقام ربی جنتان کے ذیل میں ولیمن خوفا مقام ربی جنتان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ڈرا کیسے جیسے آج ہم ڈرتے نہیں ڈرا سے مراد یہ کہ اپنے اعمال کو درست کیا تقوا کا اہتمام کیا نگاہوں کی حفاظت کی نامحرموں کے دیکھنے سے غلط چیزوں کے دیکھنے سے کانوں کی حفاظت کی گانوں کے سننے سے میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش بندے نے ایک جگہ عرض کیا ہے میں نے مانا کہ گانوں میں بھی ہے کشش عاشقی کے فسانوں میں بھی ہے کشش پر بتا کچھ اذانوں میں بھی ہے کشش تجھ کو آواز دیتا ہے رب جہاں آج کے نوجوان سن لے میری فو اچھا۔ کہاں جا رہے ہیں گانوں میں کشش ہے تو اذانوں میں بھی تو کشش ہے ذرا اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے دیکھیں سن کے دیکھیں کتنی کشش ہے ولی من خوف مقام ربی جنتان جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں جنتان تسنیہ کا سیوا دو جنتیں اب اس کی شرح میں ملا علی خالد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت فی دنیا بالحضور مع المولا ایک دنیا ایک جنت دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی جنت جو اللہ تعلق اللہ میں جو مزہ ہے وہ دنیا میں شروع ہو جاتا ہے حضرت والا فرماتے تو ادھار نہیں ہے ادھار نہیں ہے ایک شعر میں فرمایا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے اختر ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے پھر اختر کے لفظ کو ہٹا دیا دعویٰ نہ ہو جائے لوگ کہیں اچھا اپنے انعام کو ایسے لاتے ہیں عارف کر دیا کہ ہر عارف اس میں شامل ہو جائے مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے اللہ کو پہچاننے والا عارفاں عارفاں عارفین اللہ والے ہر وقت امن و سکون اور چین سے رہتے ہیں کیوں عارفاں زانند ہر دم آمینو کی گزر کر دند از دریائے خون اس لیے امن سکون سے رہتے ہیں کہ خون کا دریا عبور کر کے آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے میں غم اٹھایا ہے صرف میٹھی میٹھی سے نہیں ہوتا میٹھا میٹھا حب کر لینا نفل میں خوب مزہ تلاوت میں خوب مزہ نگاہوں کی حفاظت میں جو مزہ چھینا جاتا ہے اس سے ولایت ملتی ہے بیانات کے کا افتتاح آغاز ابتدا شروع اس سے کیا حضرت والا نے ان المتقون اسی طرح پڑھتے تھے حضرت والا صاحب ان اولیاء میرا کوئی ولی نہیں ہے انکار ہے نافیہ ہے ان انگریزی والا ان نہیں ہے یہ عربی کا ان ہے کوئی ولی نہیں ان اولیاء کوئی ولی نہیں الا المتقون مگر جو مجھ سے ڈر کے رہتے ہیں الا الذاکرون نہیں فرمایا جو زیادہ ذکر کرتے ہیں آج بس منہ چلتا رہے گا منہ بھی چل رہا ہے آنکھیں بھی چل رہی ہیں چاروں طرف کیا الا الذاکرون نہیں فرمایا الا المتحجدون نہیں فرمایا حج ہر طرف جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک صاحب آئے کہ ہم آنے لگے فرمانے لگے اصل میں میں وہ جلدی نکل آیا اس لیے کہ میں وطر جو ہے تحجد میں پڑھتا ہوں اب یہ بتانا ضروری تھا دوسروں کو کہ تحجد پڑھتا ہوں میں تحجد میں وطر پڑھتا ہوں عبادت کرتے ہیں ایسے لوگ اکیلے چلنے والے ضائع بھی ایسے کرتے یہ بتانا ناجائز ہے اس نے اپنے ثواب کھو دیا تحجد کا جس نے دوسروں کو بتایا ہاں شیخ کو بتانا اس لیے جائز ہے جس طرح ڈاکٹر کو بتانا ڈاکٹر کو سطر دکھانا گھٹنے کے اوپر بھی دکھانا جائز ہے زخم ہو گیا ہو گیا جائز ہے ڈاکٹر کو دکھانا لیکن عام آدمی کو کو دکھانا جائز نہیں اسی طرح شیخ بتانا جائز ہے کہ میں چار نہیں آج کل میں بیس تحجد پڑھ رہا ہوں آپ تو دو چار بھی نہیں پڑھتے ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل آپ سے بھی آگے جا رہا ہوں پھر شیخ بتائے گا دماغ ٹھیک کرے گا زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہاتھی ایک اونٹ جا رہا تھا اونٹ جا رہا تھا مولومی رحم اللہ تعالیٰ کی مثالیں ایسی ہوتی ہیں کایات تو اس کے اس کو مہار جو ہے نیچے پڑی ہوئی تھی کوئی اس کا مالک نظر نہیں آ رہا تھا ایک چوہے نے دیکھا رہے یہ تو اچھا موقع ہے اونٹ پہ قبضہ کر لو اونٹ جو ہے چوہے کی مہار پکڑ کے آگے آگے چلنے لگا گویا کہ رہبری کر رہا ہے چوہا جو ہے اونٹ کی رہبری کر رہا ہے لہذا تھوڑا سا اور آگے گیا تو آگے جا کے نہر آ گئی دریا اب جو ہے وہ کبھی چوہا دریا کو دیکھتا کبھی اونٹ کو دیکھتا اب آگے کیسے جائیں آگے جائیں گے تو ڈوب جائیں گے تو اونٹ نے کہا مولومی کی مثال میں اونٹ بھی بات کرتا ہے چوہا بھی بات کرتا ہے تو کیونکہ مثال ہے لہذا اونٹ نے کہا چلیے نا راہبر کیوں آپ رک گئے کہا بھائی آگے بہت گہرا پانی ہے اونٹ گیا اور جا کے اپنا کنارے پہ اپنی ٹانگ جب اس نے ڈالی تو گھٹنے تک پانی تھا کنارے میں کہا کوئی زیادہ پانی تھوڑی ہے گھٹنے تک ہے پانی کہا جہاں تک تمہارا گھٹنا ہے وہاں تک میری نسلیں ڈوب جائیں گی پھر اس نے کہا کہ کیوں دعویٰ کیا تھا رہبری کا میری پیٹ پر بیٹھ میں تجھے کنارے لگاؤں لہذا اولیاء اللہ سے آگے چلنا یہ بہت خطرناک علامت ہے کہ ایسا آدمی تباہ ہو سکتا ہے کیونکہ پھر اس کے اندر یہ بڑائی آ جاتی ہے اس کے اندر بڑائی اور کبر آ جاتا ہے لہٰذا اور جس سے بھی مشورہ کر رہا ہے اس سے بتائے کہ میں آج کل رات پوری جاگ رہا ہوں نیند جو ہے دفتر میں جا کے پوری کرتا ہوں بتائیے جائز ہوگا یہ کہ دوسرے کی نوکری کر رہا ہے اس کے اس کا کام جو ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے کالا چشمہ لگا کے آنکھ بند کر کے بیٹھا تو یہ اس لیے بتائے اچھا کام بھی بتائے لیکن ایسے لوگوں کے سامنے یہ اظہار کرنا جیسے فیروز بھائی خود بتاتے ہیں کہ دبئی میں متا ایک صاحب ملے میرا نام عبد الرحمان ہے میں نے چھبیس حج کیے مسافہ کرتے ہی انہوں نے یہ فرما دیا کس نے پوچھا تھا کہ آپ نے کتنے حج کیے حضرت والا کے سامنے خادم دوسرے خادم پوچھنے لگے اس سے پہلے آپ کتنی دفعہ آئے ہیں عمرے فرما خاموش یہ کیوں پوچھتے ہو کسی کی کسی کی نفلی اور انفرادی عبادت کے بارے میں نہ پوچھو اور نہ کوئی بتائے سبحان اللہ حضرت والا نے فرمایا میں ساؤتھ افریقہ میں تھا ایک بڑے قاری بڑے قاری جن کے شاگرد ہر جگہ جس شہر میں میں جاؤں ان کے شاگرد کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں جیسے یہاں قاری فتح محمد صاحب تو میں نے ان سے پوچھا حضرت والا فرمایا میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ کے شاگرد تو کئی جگہ مجھے ملے آپ کے کتنے شاگرد ہیں کیسے اللہ والے تھے وہ تو فرمایا یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کتنے شاگرد جو قبول ہو گئے وہ شاگرد ہیں ورنہ کیا ہے ورنہ کیا ہے یہ اللہ والوں کا کی تعلیمات ہیں کیا کرو سب کچھ اپنے آپ کو کسی سے بڑا مت سمجھو اور اسی لیے سر پہ بڑا رکھو ورنہ نفس جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ آج کل میں تو بالکل پورے دن پر چل رہا ہوں یہ دیکھو کتنے حقیر لوگ ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے اب کسی کو حقیر سمجھ لیا بے نمازی کو بھی تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ یہ گناہ ہے آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اور پورے دین پہ بھی چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ گناہ کر رہا ہے عورتوں میں یہ بیماری بہت ہوتی کہ خود نہیں گئی مردوں میں بھی ہے ایسا نہیں لیکن عورتوں دیکھو ہم تو وہاں نہیں گئے شادی میں وہاں تو تصویر بھی بن رہی تھی غیر محرم بھی کھانا جو ہے وہ سرو کر رہے تھے فلانی چلی گئی دیکھو شادی میں اب خود تو نہیں گئی بچ گئی ایک گنا سے لیکن دوسرے کی برائی کر کے گنا میں شامل ہو ہی نفس اسی طرح کراتا ہے شیطان جو ہے وہ اسی طرح مارتا ہے کہ خود تو نہیں جائے لیکن دوسرے کو حقیر سمجھے یا فلاں اچھا وہ فلاں نے آپ کو بلایا نہیں ارے نہیں بلایا آپ کے رشتے داروں کے نہیں بلایا تو عجیب بات ہے بلانا چاہیے بتائی تمہیں کیا حق اس پہ تنقید کرنے کا اس اس نے کیوں نہیں بلایا ہو سکتا ہے کی غربت ہو ہو سکتا ہے عدم مناسبت ہو ہو کوئی بھی ایسی بات سکتی ہے اس سے لڑائی ہونا یا قطع تعلق ہونا کیا ضروری ہے نہیں بلایا اس کی مرضی ہے نہیں بلایا مدینے میں رہ کر صحابی نے آپ کو شادی میں نہیں بلایا تو آپ نے شکایت نہیں کی والا بار بار اس کو بیان کرتے آپ نے شکایت نہیں کی تم نے ہمیں نہیں بلایا اتنی چھوٹی سی بستی مدینہ مدر صاحب بتاتے کہ جتنا بڑا مدینہ شریف مسجد ہے حرم شریف اتنا بڑا مدینہ تھا پورے لوگ اسی میں آ جاتے تھے گویا اتنا چھوٹا تھا اب بڑھ بڑھ کے اتنا بڑا ہو گیا تو اتنے بڑے اس مدینے میں اور جس میں اسلام میں جو نیا نیا تھا اور سارے لوگ اس میں لیکن اس میں بھی نہیں بتایا کیونکہ صحابہ نکاح ایک تو کرتے تھے زندگی میں کئی کئی نکاح کرتے تھے نکاح کیا اور نہیں بتایا آپ نے کچھ علامت سے پہچان لیا کہا کہ تم نے نکاح کر لیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا فرمایا اچھا ولیمہ بھی کر دینا کم کم از ایک بکری کا بچہ ضرور کر دینا کیونکہ وہ امیر صحابی تھے ان کو فرمایا ہر ایک کو ایسا نہیں فرمایا ہاں ولیمہ کرنا سنت ہے لیکن ایک سنت کے لیے کتنے گناہ کیے جاتے ہیں ہال بک کرا کے وہاں وہاں وہاں مکس گیدرنگ گانے کتنوں کی نمازیں خزا شارپ ٹین پی ایم کھانا ایک بجے کھل رہا ہے یہ شارپ کا کیا مطلب ہے شارپ ہٹا دو دیکھو ماں بہن ماں بہن عشا بل فجر اور فجر کے درمیان میں کبھی بھی جو ہے کھانا ہو سکتا ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ لوگوں کا وقت ضائع کرنا اگر اسی کو گھر میں کیا جائے سادگی کے ساتھ ایک دوست نے کیا حضرت والا کے آتی ہے اور ہمت بھی آتی ہے اللہ والوں سے تعلق سے ہمت بھی آتی ہے آج کہیں گے ہم کریں گے تو ناک کٹ جائے گی خاندان اپنے گھر میں دعوت کیا کیا ہال کے بک کرنے کے پیسے نہیں کیوں نہیں پیسے ہیں اس نے بھی استعمال کیا لیکن کہاں استعمال کیا دیکھیے اس نے اپنے ابا کو کہا آپ نے کتنے رکھے ہیں میرے میرے ولیمے کے لیے ڈیڑھ دو لاکھ تو ہیں کا ڈیڑھ لاکھ آپ مجھے دیجیے اور پچاس ہزار کے اندر میں ولیمہ کروں گا اور اس نے جو اپنے چھت پر اپنے چھت پر اپنے خاص دوستوں کو نیک لوگوں کو فرمایا لا یاکل طعام کا اللہ تقیم تیرا کھانا کوئی نہ کھائے مگر متقی کھائے مسٹروں کو کھانا کھلائیں کھڑے ہو کے کھانا کھائیں گے اور ڈکار لے کے چلے جائیں گے کھڑوں کر کے ہاتھ دھو دو جزاک اللہ الحمد کچھ بھی نہ پڑھیں گے الحمد نہ جزاک اللہ کہیں گے اور مولویوں کو صوفیوں کو جزاک اللہ کل تعام کل مرار تیرا کھانا ابرار اور نیک لوگ کھاتے رہیں اللہ یا اللہ آپ جس وہ آپ اس کو کھلائیے جس نے مجھے کھلایا اسے پلائیے جس نے مجھے پلایا دعا پڑھ کے جائے گا وہ دعا دے کے جائے گا تو اس نے نیک لوگوں کو بلایا اپنے ولیمے میں نیک آدمی کا دوست نیک ہی ہوگا اور پھر اس نے جو ہے ڈیڑھ لاکھ کا آپ رکھا ہے نا میرے لیے آپ مجھے دیجئے میں عمرہ کر کے آؤں اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ ہے پیسے کا استعمال نام و نمود کے لیے آج کل ایسے ایسے ہال ہیں ہمارے دوستوں نے تین تین چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے میں سینٹرل اے سی اس کے اندر اور جنریٹر کا پورا انتظام کے کوئی اس میں رکھنا نہ آئے بتائیے کیا کہاں پیسہ بہایا جا رہا ہے کہاں بہایا جا رہا ہے حالانکہ پانچ لاکھ میں پانچ آدمی کی شادی ہو سکتی ہے کفایت کے ساتھ اگر کی جائے کفایت شاعری کے ساتھ اگر کی جائے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کہاں سونا دینا کہاں لکھا ہے کہ سونے کا ایک سیٹ پورا ہونا چاہیے اور ایک لاکھ کا وہ بھی ہونا چاہیے آرٹیفیشیل آج کل چل رہا ہے ڈیڑھ ہزار کا مل جاتا ہے پھر بناتے رہو زندگی بھر اسی کے لیے بہت سے نوجوان بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت سی بچیوں کی شادیاں اسی لیے نہیں ہو رہی کہ وہ, وہ ان کے یہاں خرچہ ہی نہیں ادارے بیچاروں اور اتنی ڈیمانڈ ہے لڑکوں سارے جب ہم نے فطرت کو اور سنت اور شریعت کو چھوڑ دیا ساری مشکلات کی وجہ یہ ورنہ سادگی میں کتنی آسانی تھی نکاح ہو جاتا تھا صاحب کرام اسی طرح نکاح فرماتے تو جتنا ہوا اتنا ولیمہ کر دیا تین آدمی کا حضرت والا فرماتے تین آدمی کو کھانا کھلانے سے ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی امام صاحب معذن صاحب اور خود بھی شامل ہو جاؤ تین آدمی ہو گئے دونوں متقی ہوں گے نا امام اور سے بڑھ کر کوئی نیک ہوگا کوئی بھی امام مؤذن ہو کسی خاص مسجد کا مقصود نہیں ہے کوئی بھی امام معذن ہو یا دو چار دوست جو بھی ہیں گھر میں اور جو کہہ رہے ہم نے بلا ہمیں بلایا نہیں کہا جب آ جاؤ کھانا کھا لو کہ کون آتا ہے کون بلاتا ہے اللہ اللہ لیکن ٹھیک ہے دل بڑا رکھے مہمانوں کے لیے مہمان نوازی کرنے میں کوئی حرج نہیں دیکھیے حضرت مولانا مدر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا حضرت والا کے بیٹے اور حضرت پوتوں پہ ابھی شادی ہوئی سارے مدرسے کے طلبا کو بھی وہی کھانا کھلایا گیا دو ہزار طلبا کو جو جو جو بالکل گیسٹ قسم کے لوگوں کو اور وی آئی پی لوگوں کو کھلایا گیا وہی کھانا طلبا کو بھی کھلایا یہ ہے پیسے کا استعمال طلبا غریب ہیں تو کیا وہ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے ان کو بھی وہی کھانا کھلایا سب کو کھلایا ولیمہ ہے یہ ہے ولیمہ کا طریقہ اگر ہے تو آدمی ایسوں کو کھلائے اور نہیں ہے تو اس اس کو کو رکھے اپنے پاس کاروبار میں لگائے اچھے برے وقت کے لیے رکھے ملمت فرماتے ہیں کچھ پیسے بچا کے رکھا کرو بتائیے یہ تعلیمات کون دے گا ورنہ کہتے بس اس پہ عقیدہ رکھو فرماتے بعض صوفیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پرندوں کو نہیں دیکھتے صبح نکلتے ہیں بھوکے پیٹ اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں اور میں پرندوں کا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اسی طرح سلسلہ رکھا ہے تم اس پہ اپنے آپ کو قیاس مت کرو اور میں چار پیسے بچا کے رکھا کرو آڑے وقتوں میں کام آتے ہیں ایسا توکل مت کرو کہ کھنگارنا پڑے کوئی ولادت کا مسئلہ کوئی مسئلہ آپ کسی سے قرض مانگ رہے ہیں اگر بچا کے رکھتے اور فضول خرچی نہ کرتے تو آج کام آتا اگر دو لاکھ کا ولیمہ نہ کرتے اور ایک لاکھ بچا کے رکھتے تو آج کام آتا نا اب ولیمہ بھی کیا بعض قرض بھی لیتے ہیں اس سے لون لے لیا فیکٹری سے بعد بینک تک سے لون لیتے ہیں سودی سودی قرض لے کے شادی ہو رہی کیا کرے صاحب مجبور ہو کیسی مجبوری ہے بھائی کہاں لکھا ہے کہ اتنے اللہ تللے کرو کیسی مجبوری ہے کہ سودی قرض لینا پڑا ایک پورے باشرہ آدمی پوچھ رہے ہیں کہ میرا میرا پیسہ بینک میں رکھا ہے اور اس سے مجھے اتنے ہزار مل رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ رکھا ہے پتہ پانچ ہزار مل رہے ہیں کتنے مل رہے ہیں تو میرے پاس زکات ہے میں نے کہا یہ رکھ کے سود لینا جائز ہے پہلے یہ پوچھو کہ رکھ کے سود لینا جائز ہے یا نہیں دیتے ہیں وہ زکات بھی لیتے ہیں وہ دیتے ہیں وہ زکات بھی لیتے ہیں سود بھی مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ دونوں کام کر رہے ہیں ہر کام میں ہمارے یہاں دونوں کام ہو رہا ہے دیتے ہیں وہ زکات بھی لیتے ہیں سود بھی بتائیے جائز یہ تو پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ پوچھ تو رہے ہیں لیکن پہلے یہ تو دیکھیں یہ صاحب مجبوری ہو گئی تھی ڈاکہ پڑ گیا تھا کچھ بھی ہو گیا تھا لیکن سود کھانا اللہ تعالیٰ سے لڑائی مولنا ہے ہر بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر فعلم تفعلوا اگر تم لوگ سود کو نہ نہیں چھوڑ سکتے نہیں چھوڑتے تو فاذنوا بحرب من اللہ ورسول سن لو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ بتائیے کوئی پنپ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اعلان اسی لیے ہماری قوم نہیں پنپ رہی ہم لوگ من حیث القوم اس لیے نہیں پنپ رہے کہ ہم نے سود پہ جو ہے <coughs> سود پہ ہم نے اکتفا کیا ہوا خاموش ہے امت مسلمہ اگر سب مسلمان چھوڑ دیں سب چھوڑ دیں تو ایک دن میں نظام درست ہو جائے گا کہیں پھر مفتی صاحب کو فوراً بلایا جائے گا بھائی میزان والا نظام دو یہاں پہ جو صحیح نظام ہے وہ دو حالانکہ ترقی کر رہا ہے اسلامی بینکنگ ترقی کر رہی ہے جو سودی بینکوں سے بہت زیادہ تیزی سے اسی لیے سودی بینک بھی ایک ایک کھڑکی ایک ونڈو اس کی رکھتے ہیں اسلامی بینکنگ کی تاکہ لوگ ہماری طرف بھی آئیں یہ مولوی ٹائپ کے لوگ جو ہے نا ادھر نہیں جاتے تو ان کے لیے رکھتے ہیں دنیا میں ترقی کر رہی یہاں تک کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے <coughs> دنیا میرے آگے میں مفتی صاحب عثمانی صاحب نے کہ روس کے صدر کا اور سفیر مجھ سے ملنے آیا کہ آپ کا نظام اتنا ترقی کیوں کر رہا ہے ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں تین گھنٹے ٹائم لیا ان سے مفتی صاحب سے ٹائم لیا ان کے صدر نے اور پوچھا کہ یہ آپ کا نظام ترقی کیوں کر رہا ہے ہمارا نظام پیچھے صاحب نے پورا سمجھایا کہ سود میں ایسی لانت ہے کہ جو امیر کو امیر تر کرتا ہے اور غریب کو غریب تر کرتا ہے اور میزان بینک کے مینیجر نے بھی مجھے بتایا جو ہمارے دوست ہیں کہ یہ بھی قرضہ اسی کو دیتے ہیں جس کے پاس کچھ مالیت ہو ورنہ غریب کو یہ بھی نہیں دیتے یہ سارا ہر بینک سرمایہ سرمایہ داروں ہی کو سپورٹ کرتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ غریبوں کی مدد ہو لیکن یہ بات بھی مسلم ہے اپنی جگہ جو ایک بڑے عالم نے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہ اگر ہر امیر اور اور ہر تاجر شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالنے لگے شریعت کے مطابق زکوٰۃ نکالنے لگے اور صحیح ہاتھوں میں دے آج کس کو دے رہے فلاح ادارے کو فلاحی کو ارے بھائی صحیح ہاتھوں میں دو جو مستحق ہے فلاحی ادارے میں چلانے والے کون ہیں پہلے یہ دیکھا جائے وہ فلیٹ لے کے دیتے تو ہیں مالک نہیں بناتے پتہ چلا زکوٰۃ معلق ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو اگر صحیح ہاتھوں میں جائے اور صحیح طریقے سے نکالا جائے آج بھی غربت پاکستان سے ختم ہو سکتی ہے لیکن امیر جو ہے وہ کیا کرتا ہے اگر دس لاکھ کی زکات آ رہی اب فوراً وہ پلاننگ کرتا رہتا ہے پندرہ بیس لاکھ کی مشین لینی ہے تاکہ مخروض ہو جائیں زکوٰۃ کہاں رہے گی مولوی صاحب سے پوچھیں گے ہم تو مخروض چل رہے ہیں زکات کہاں ہے اس سے نفع الگ آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے کھیل تماشے لہذا کم از کم آخری درجہ یہ ہے بات کو سمیٹ رہا ہوں آخری درجہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں وہ ہمت کہ جو یا اللہ آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں وہ دل جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں کہ جس میں آپ کی محبت ہو اور آپ کی محبت میں جب محبت ہوتی ہے اور مقصد کے لیے آدمی سب کچھ قربان کرتا ہے اسٹیشن میں چائے خریدی جا رہے ہیں پنڈی اسلام آباد کہیں بھی اسٹیشن میں چائے خریدی بیس روپے کی چائے دن پر آج کل ایسی مہنگی ہو گئی تو اب اس کو پی ہیں اتنے میں جو ہے وہ ہارن بج گیا ٹرین کا کیا کریں گے چائے بیٹھ کے آرام سے پیئیں گے پھر ٹرین آئے گی پھر چلے جائیں گے کیا کریں گے چائے بھی تو بیس روپے کی لیے کیونکہ مقصد ٹرین میں سفر ہے لہذا مقصد کے لیے اس چیز کو قربان کرے گا دو گھوٹ بھی پیا واپس رکھ دے گا چلو بھائی نصیب میں نہیں تھی اس کو رکھا اور چل دیا مقصد کے لیے آدمی ضرورتوں کو قربان کرتا ہے اگر دین ہمارا مقصد ہوگا اللہ کی محبت ہمارے مقصدیت میں سے ہوگی تو اور تمام چیزوں کو ہم آگے پیچھے کریں گے دائیں بائیں کچھ ہو جائے اللہ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے آج دیکھیے آج ہر ہر چیز ہو جائے بس ہمارا دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے لیے جو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے میں اس میں بینیفٹ کیا ہے اور اس میں تو لاس ہے بظاہر لاس تو نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں چھپا ہوا فائدہ ہے جب ہم حق اللہ الربا و یورب صدقات اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں وہ یورب صدقات صدقات کو بڑھاتے ہیں آنکھ الٹا دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کچھ فرما رہے ہیں کہ ایمان کس پر ہے بتائیے یقیناً اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں ان سے پوچھئے جو صحیح معنوں میں زکات دے رہے ہیں اور جو ایک نمبر کا کام کر رہے ہیں ہمارا ایک دوست بیٹھا تھا فون پہ کوئی بات کر رہا تھا فلاں فلاں دیکھو نے یہ کہہ دیا ہو اس نے پھر فون رکھنے کے بعد کہا یہ فلاں جو ہے یہ دھوکا کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے اور اس کا کچھ تعلق بھی ہے یہ جھوٹ غلط بیانی کرتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ یہ غلط بیانی کرنے والے یہ گولیاں دینے والے یہ سب ایک پرلے درجے کے احمق ہیں اگر کاروبار صاف ستھرا کیا جائے بہترین چلتا ہے اگر کام میں سچ بولا جائے تو بہترین چلتا ہے کیونکہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے اور جھوٹ میں جو ہے آدمی الجھتا چلا جاتا ہے اور جو ہے ہے پھنستا چلا جاتا اور پریشان ہوتا ہے بے برکتی الگ ہوتی اور صدق صدق اسی سے کھلتی ہے کنجی کنجی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی کنجی ینجی صدق جو ہے وہ نجات ہے بل کبھی اور جھوٹ جھوٹ ہلاکت ہلاکت ہے ہے ہے سچ نجات خطبے میں یہ یہ حدیث پڑھی جاتی تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں رات کی تنہائی میں یا دن ٹھیک ہے رات میں نہیں آنکھ کھلتی فجر کے بعد اشراق پڑھ لیں اگر رات میں آنکھ نہیں کھلتی دو رکعت اشراق تو پڑھ سکتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے رہے تلاوت کر لیا سورہ یاسین شریف پڑھ لی گھر آ کے اشراق پڑھ لیا یا مسجد پڑھ لیا دو چار رکت پڑھ کے پھر مانگ لیا یا اللہ ہمارے حالت پر آپ ہماری حالت پر رحم فرما دیجیے ہمارا ہاتھ خود ہمارے پیر کو کھا رہا ہے ہم اپنے پیر پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں ہمیں معلوم ہے ہمیں قبر کی طرف جانا ہے لیکن غفلتوں میں مبتلا یا اللہ ہماری غفلت اور کوتاہیوں کو درگزر بھی فرمائیے اور ہمیں ہمت بھی عطا فرمائیے فرماتے تھے یہ پیالہ اللہ تعالیٰ اسی لیے دیا ہے کہ جب چاہو اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا مانگنے کی سنت بھی سمجھ لیں دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ اور اور پہلے درو شریف بعد میں درو شریف حضرت شیخ نے اور ایک لکھا ہے کہ درمیان میں بھی درو شریف پڑھ لے پھر دعا یقینی قبول ہوگی درو شریف جو ہے قطعی قبول عمل ہے دعا انشاءاللہ یقینی قبول ہوگی اور نماز میں کی سنت سمجھ لیں بار بار بتاتا ہوں افسوس ہوتا ہے جب دیکھتا ہوں بعض دوستوں کو کیا ہاتھ یوں کھلا ہوا ہے سجدے میں ارے بھائی انگلیوں کو ملانے کی کوشش کرو سجدے میں کوشش تو کرو اگر تھوڑا سا فارق رہے گا تو وہ سختی اتنی نہیں ہے کوشش تو کریں انگلیوں کو ملانے کی اور قبلہ رو رکھنے کی جب کوہنیوں کو کھولا جاتا ہے تو انگلیاں یوں ہو جاتی ہیں یہ سنت کے خلاف ہے اور اگر انگلیاں یوں ہو جائیں گی یہ بھی سنت کے خلاف ہے انگلیوں کو بند رہنا اور قبلہ رو رہنا یہ دونوں سنت ہے اور کوہنیاں کھلی رہیں مردوں کی کوہنیاں کھلی رہیں عورتوں کو ہے سمٹ کے سجدہ کرنے کا بعض مرد جوان طاقتور بھی کوہنیوں کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں یہ سنت کے سری خلاف ہے آپ نے منع فرمایا کونیاں اٹھی رہیں گی سجدے میں اور ہاتھ کا رخ بند ہاتھوں کا رخ سیدھا قبلے کی طرف رہے گا تھوڑا سا فاصلہ ہوگا اور یہ انگوٹھا انگوٹھا یہ کان کی لو ہے کان کی لو اس کو کہتے ہیں چراغ کی لو اور ہوتی ہے کان کی لو اور ہوتی ہے تو کان کی لو یہ ہوتی ہے اس کے نیچے انگوٹھا ہو اور تھوڑا سا فاصلہ ہو دونوں ہاتھوں میں تو کوہنیاں کھلی رہیں گی لیکن جب فاصلہ ہو کہ جب برابر میں نمازی نہ ہو اگر نمازی ہوں تھوڑا مل جانے میں کوئی حرج نہیں ایزا مسلم حرام ہے چلا خود کھولے میں کون نہیں اب دوسرے کے جو ہے وہ چب رہی ہے مشکل ہو رہی یہ بھی صحیح نہیں کسی کو تکلیف دینا بھی صحیح نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل بھی نصیب فرمائے اور دعا کا اہتمام بھی نصیب فرمائے روزانہ دل چاہے یا نہ چاہے کسی ایک وقت میں حضرت فرماتے تھے اگر کوئی خاص ضروری کام ہے اور اپنی اصلاح سے بڑھ کر ہدایت سے بڑھ کے بھی کوئی ضروری کام ہے حضرت والا فرماتے تین مرتبہ صلاح حاجات پڑھو اور خوب ڈگ لپٹ پہ اللہ تعالیٰ سے مانگو پانچ منٹ تو آدمی دعا مانگے کم آج نفس و شیطان لگے بس دل نہیں لگنے دے تھوڑا سا مانگا اور فوراً بھاگے یہ شیطانی حرکت ہوتی ہے کہ آدمی کا اس کو مسجد میں بیٹھنے نہیں دیتا مسجد میں نہیں بیٹھتا گھر میں بیٹھے اکیلے میں مانگے اللہ تعالیٰ سے يضرك واغفر لنا ما لا يضرك وحب لنا ما لا ينقصك یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم نادم ہیں باغی نہیں یا اللہ معاف فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے نفس و شیطان کی غلامی سے نجات عطا فرما دیجیے آپ اپنی فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجیے یا اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی مہربانی ہم سب پر فرما دیجیے اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک ہمیں سے ایک کو پہنچا دیجیے یا اللہ ہمیں بھی اللہ ہمیں بھی آپ اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمارے بہت سے دوست احباب بیمار ہیں ہسپتالوں میں گھروں میں سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجیے اور جو ہمارے عزیز اقربا والدین دوست احباب دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بے حساب نفرت فرما دیجیے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 ve ala alihi ve ashabihi